وہیب نے بیان کیا انہوں نے ایوب سے روایت کی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ثابت بن دہاک سے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے جیسی کہ اس نے قسم کھائی ہے اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا اور مومن پر لانت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھ ہزار چھ سو باون